بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ اور برے اعمال ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں